انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی کسی چیز کی طرف دعوت دی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ چمٹا اور ٹھہرا رہے گا وہ اسے چھوڑ کر آگے نہیں جا سکتا گرچہ ایک آدمی نے ایک آدمی ہی کو بلایا ہو پھر آپ نے آیت پڑھی تناصرون انہیں روک لو ان سے پوچھا جائے گا کیا بات ہے تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھائیس یہ حدیث ضعیف ہے